القمہ نے بیان کیا کہ ہم ہمس میں تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ یوسف پڑھی تو ایک شخص بولا کہ اس طرح نہیں نازل ہوئی تھی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس صورت کی تلاوت کی تھی اور آپ نے میری قرت کی تحسین فرمائی تھی انہوں نے محسوس کیا کہ اس معترض کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے متعلق جھوٹا بیان اور شراب پینا جیسے گناہ ایک ساتھ کرتا ہے پھر انہوں نے اس پر حد جاری کرا دی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار ایک